پیاری عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں میری ماں باپ اس مقدس نام پر ہو میری ماں باپ قربان اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر ہوں میری ماں باپ قربا اس مقدس نام پر ہوں میری ماں باپ قربا اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں جس کے عفت کی گواہی دی کلام اللہ نے جس کے عفت کی گواہی دی کلام اللہ نے جس کی غیرت کے نشان ہے دامن ایام پر جس کی غیرت کے نشاں ہے دامن ایام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر ہوں میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں جس کو بخشا تھا پیمبر نے حمیرا کا لقب جس کو بخشا تھا پیمبر نے کا لقب مہر و مہ کی رونق قربان اس کے نام پر و مہ کی رونق قربان اس کے نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر ہوں میری ماں باپ قربان اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر پیاری اماں عائشہ پر ہوں خدا کی رحمتیں پیاری عائشہ پر ہوں خدا کی رحمتیں جس کے فرزندوں نے سیلے بے کرا کے روپ میں جس کے فرزندوں نے سیلے بے کرا کے روپ میں اپنی ستوت کے عالم لہرائے روم و شام پر اپنی ستوت کے عالم لہرائے روم و شام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر ہوں میری ماں باپ کل اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر پیاری عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتحام جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتحام آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر ہوں میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں ہم گناہ گاروں کا شورش کون ہے ان کے سوا ہم گناہ گاروں کا شورش کون ہے ان کے سوا خواجہ کونین کی رحمت ہے خاص و عام پر خواجہ کونین کی رحمت ہے خاص و عام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر ہوں میری ماں باپ قربان اس مقدس نام پر عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری اماں عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں پیاری عائشہ پر ہو خدا کی رحمتیں